تم تو انہوں بارے گل کرنی نہیں چاہیے انہوں نے کوئی حضرت علامہ اقبال نو اقبال نے گال ہی ختم کرتی ہے کہ محمد سے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں انہوں نے تو پتہ ہی نہیں سرکار کی شان کی ہے ہاں۔ تو انہوں بارے ایوی سوچنے نے تو دو بھی نصیب نہیں ہونی دوزک نے بھی کہنا دفاع کرو کہ بغیر جو میرے ستی جا رہے یہ تو دوزک دے بھی حقدار نہیں ہے بھائی اسی تو ان شاء اللہ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੱਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵਾਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਮਲਾਇਕਤਾ ਹੂ ਯਸਲੂਨਾ ਅਲਨ ਨਬੀ ਓਏ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜ਼ਾਲਮੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰੂਦ ਨਾ ਪੜੋ ਉਂਝ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਂਝ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹ ਭਾਬੀਓ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਡਿਸਬੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਭਰਾਓ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਸ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ ਜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਦਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਰਫ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੋਜ਼ੇ ਮਹਿਸ਼ਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੋਣਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਆਖਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖੋ اللہ دی قسم انہاں انہاں انہاں نال مطلب اے دے نے نے نے جنہیں علیہ السلام پنگا لیتا ہے ہے ہے سرکار نوں نوں نوں نوں جُتیاں جُتیاں مارن دل دل کردا کردا کہ جُتی جُتی جُتی مارنا میرا بھائی میں بڑا خوش ہوں رضی بھائی تسی بہت اعلی تقریر کر پلیز پنجابی چ ساڈے واسطے خطاب کرنا تسی پلیز القاعدہ والے سارے کتے نے نا انہاں انہاں نوں نوں جُتیاں مارنیاں چاہیے نے انہوں دا ایمان جہا ہے پتہ نہیں کس چیز دا بنیا ہے پتہ نہیں کیڑا ایمان ہے پتہ نہیں کیڑا قرآن حکیم دا انہوں نے ترجمہ کیتا ہے الستغفر اللہ میں نہیں کچھ کہنا چاہتا پلیز تانوں سارا نو میرے والوں اللہ میرے حبیب دے صدقے میرے آقا مولا دے صدقے وجہ کائنات دے صدقے اے تے نور تے بشر دی گل کر نے کل بھی میں سن رہا تھا ایک بھائی کا انہوں تے نور تے بشر دا نہیں پتہ ان کو جبریل کیوں نہیں کیا اگے اس روز جس رات ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਜਬਰੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਸਨ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸਨ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਸਹੀ ਸਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੀਫ ਅੱਲਾ ਮੀਮ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਤੇ ਅਬ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ تانو اللہ سب نو خوش رکھے او کے بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سدا خوش رہو تے سدا ہی باد رہو میرے آقا دے صدقے تے آقا تانو سدا عمر نواز رہن گے انشاءاللہ باذن اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھائی میری آواز آ رہی ہے دیکھیں سب سب پہلا تو میں پنجابی گل کرنا وا پہلی گل تو یہ ہے کہ شان بھائی کہہ رہے ہو رضوی بھائی رضوی بھائی یہ جناب سڈے مفتی صاحب نے عالمی دین نے اصل علماء نے جڑا بالکل سڈے بھائی نے مطلب بھائی کہنا کوئی مطلب وہ نہیں ہے لیکن علماء نے بھائی کہنا کا تھوڑا جہا سمجھ لو تھی ان شاء اللہ انہوں نے جناب علامہ صاحب تھی کہو جی۔ شان جی جی بالکل تو جناب دوسری گل یہ کہ جی جی بالکل دوسری گل یہ کہ میں جہاں مدد نو پٹی شٹی پا کے جناب آ گیا ہوں میں جڑا نا دل شد بھی چو لینا تو میں ہوں آخیا کہ بہ گیا جناب ہوں جناب شام تک تھی سامنے یہ دسو کہ تھی آ کتنے دے سر اپنا تارف کرا میں جناب تر دفعہ پہلی دفعہ تو ویکیا اتنے میں جو پائے ہوں میرے کو جناب مجھے مر آئی بلونگ جناب یو کے جناب جناب میرے وہ پنجابی گل کرو بڑے بڑے بڑے آئے اچھا بلک اک لنک بھی دینا پنجابی بان نی سن لو کی خیال لائب جناب ویڈیو کی خیال شان پی ٹھیک جناب جان لو بالکل آؤ جناب شان پائی دسو جناب کتنے ہوں ایڈریس نہیں اپنا دسنا سنی ہو بڑے پکے آج پنجابی میرا خیال یار یہ پنجابی کس کس کو سمجھ آتی ہے ذرا بتا دیں کہیں ہم یہ مدینہ تجھے سلام مسٹر عشی کا نہیں مجھے پتا مسٹر عشی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں غم مدینہ کو نہیں آتی مجھے پتا ہے اچھا اور کس کو نہیں آتی بھائی تاکہ دوسرے بھائیوں کا بھی خیال رکھیں یار حقیقت بھائی آپ کو نہیں آتی حقیقت بھائی آپ کو نہیں آتی آئی کین انڈرسٹینڈ آپ میرے خیال سے حیدرآباد سے ہیں رائٹ ٹیگر سن بھائی اچھا یقین سے ٹھیک جی طالب بھائی آپ کی تو میمنی اور پنجابی جو ہے وہ میں نے میں نے سنی یہ میمنی اس میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے کافی الفاظ جو ہیں وہ ملتے ہیں اچھا یار ہمارے پیشی بھائی کو بھی نہیں آتی اوہ میں تو پھر کافی جو ہے وہ السلام علیکم آواز آ رہی ہے سوری وہ میں ایک دم سے کلک ہو گیا وہ لوگوں نے اپنے وہ لگایا ہوتا ہے نا نام کے ساتھ روم کا تو وہ ایک دم سے وہ کلک ہوا میں ری انٹر ہو گیا نہیں اس میں کافی ورڈ ملتے ہیں طالب بھائی کافی ورڈ میں نے میں نے سنا ہے یہاں پہ بولتے ہیں تو ملتے ہیں بارہ <clears throat> آج شان بھائی آ کے چکو جناب مائک پہ آ جاؤ بریلوی فار ایور کو بھی نہیں آتی سی ایم ایل ایل بھائی جو ان کو بھی نہیں آتی تو چلو کوئی بات نہیں ان شاء اللہ جناب آ جائے گی یار وہ بلس پر میں دیکھ لوں ماشاء اللہ جی بلس پر آئی لائک ناتھ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں بنیا مین بھائی بیٹھے ہیں خموش نظر نذیر بشیر تو وہاں بھی جناب جائیں آپ لوگ رضاء مدینہ بھائی آپ کہاں تھے جناب اتنے دن آپ خرید تھی آپ کہاں چلے گئے تھے جناب ہم نے سمجھا کہ آپ چلے گئے میں چھوڑ کر بٹ آئی لائک پنجابی جی جی آپ پنجابی بڑی اچھی جناب زبان جی اچھا آپ بزی تھے چلیں ٹھیک ہے صحیح ہے آ جائیں جی شان بھائی مائک لے لیں آپ السلام علیکم بھائی السلام علیکم آپ سب کو اگر میری آواز آ رہی ہے تو پلیز لکھ دیجیے گا میں میرا میرا جو شہر ہے وہ لاہور ہے میں بیسکلی لاہور شہر کے اندر سے ہوں اندرون شہر سے میں داتا مرشد کا ہمسایا ہوں اور ادھر میں انگلینڈ سے پانچ سال میں ہوں اور میں ادھر گاڑیوں کا کام کر جس جگہ پہ میں ہوں یہ وبابیوں کا بہت بڑا گھر ہے اور میں ان سے نہیں ڈرتا بات کرتے ہوئے اور مجھے صرف جو عاشق ہوتا نا رضوان بھائی اس سے ڈر نہیں لگتا کسی ان سے میرے ابو کہتے تھے نا میرے ابو نے میرے سے وعدہ لیا تھا پتر مرتے مر جانا ہے اس کے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑتا نا اور میں نہیں ڈرتا موت سے نہ میں ڈرتا ان لوگوں سے مجھے صرف ڈر یہ ہے کہ سرکار کی شفا اگر نصیب نہ ہوئی نا تو میری تو زندگی برباد ہو جائے گی میں سرکار کے لیے پیدا ہی ان کے نام سے ہوا ہوں وہ کلمہ پڑھ کے میں اٹھاؤں اور کلمہ پڑھ کے میں مرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ میں مروں گا میرا ایمان یہ کہتا ہے تو مجھے ڈر کوئی نہیں میں لیوٹن میں رہتا ہوں میں گیریج میں کام کرتا ہوں ون ٹو ون لیکوڈ اور ڈرائیو ڈرائیو میں اگر کوئی وادی ہے تو سن لے تو جب مجھے آ کے مل رہے تو مجھے کوئی ڈر نہیں میرے ساتھ اللہ کے کرم اور سرکار کی شفاعت ہے تو مجھے تو کوئی پتہ بھی نہیں ہاتھ لا سکتا نہ مجھے کوئی ادھر سے ادھر کر سکتا اور بھائی مجھے جو وادیوں سے چیڑ ہے نا تو ان سے یہی ہے کہ یہ لوگ جو باتیں فضول کرتے ہیں نا یہ کیوں کرتے ہیں ان کو نور اور بشر میں کبھی فرق نظر آتا ہے کوئی انہوں نے قرآن نہیں پڑھا کیا اگر قرآن پڑھا ہے تو مجھے صرف ایک چیز بتائیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے قرآن تو تریب پہ ہی اترا تاہا یاسین تمام صورتیں سوائے سورہ رحمان کے تمام صورتیں جو ہیں تمام صورتیں میرے سرکار پہ اتری ہیں تمام صورتیں صرف میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہیں میرے سرکار نے جب دل میں بات کی تہاں میں آگے وہ آگے میں وہ سوری کرتا ہوں مجھے پتہ نہیں تھا رضوی بھائی رضوی صاحب کا میرے وہ آج سے مرشد ہیں دلوں سے مرشد ہے میں نے دیکھا نہیں ان کو باقی میں ان پہ ایمان رکھتا ہوں مجھے پیار ہے ان لوگوں سے جو سرکار سے پیار کرتے ہیں بس مجھے مجھے وہ لوگ برے لگتے ہیں جو میرے سرکار کے بارے میں صرف برا سوچے وہ بات کریں تو میرا تو بس نہیں چلتا میں ان کی زبانیں کھینچ لوں حلق سے باہر جیسے عمر فروخ نے تلوار نہیں نکال لی تھی تو میرا دل کرتا کہ میرا بھی بس چلے کہ ان کی گدلے اڑا دی جائیں مگر میرے سرکار کا حکم نہیں ہے میرے سرکار کے بارے میں یہ کیا سوچتے ہیں وہ تو رحمت لالمین رحمت علی مین ہے ان کے بارے میں کوئی بات نہ کرو وہ تو ان کی شان تو ان گندے زبان اور ہمارے لفظوں سے بیان ہی کوئی نہیں کر سکتا میں تو قسم سے میں تو ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ علامہ اقبال کو سوچو یار وہ علامہ اقبال نے کیا بات کر دی کی محمد سے نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں انہیں انہیں گالی ہی ختم کرتی اقبال نے بابا بلے شاہ عارفین سنو حق بہو سرکار سنو ان سے ان, ان کی باتیں سنو ان کی ان کے لفظوں کو اگر تم جٹلا سکتے تو پلیز جٹلا کے دکھا دو اگر ان آر سین نے کوئی غلط بات کی کوئی ہے ان ان سے صرف ایک چیز پوچھو تمہارا باپ مر جاتا ہے آج پیچھے تم لوگ فاتحہ نہیں پڑھتے حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نو سو اور کچھ کم و بیس سال ہوئے ہیں اس دارہ فانی سے رخصت کیے ہوئے اس دارہ فانی سے رخصت کیے ہوئے تو آج تک ان کے قبر پہ قرآن پانی قرآن خانی کیوں ہوتی ہے مجھے صرف ان چیز کا جواب دو تمہاری بات کی قبر پہ کوئی کیوں نہیں جاتا قرآن خانی کرنے یہ کہتے ہیں کہ پیچھے سے مردے کو فاتح خانی نہیں کرنی چاہیے پیچھے سے مردے کی فاتح خانی کرنی چاہیے اللہ رب العزت نے تمہارے ماں باپ کی بخشیش کا ذریعہ درود پاک کے بعد نماز میں ربی جلنی سے شروع کیا ان لوگوں کو تو ان کو تو پتہ نہیں مسلمان کس نے کر دیا مجھے تو یہ تو یہ تو ان سے وہ کیا کہتے ہیں وہ کون سے وہ ایک بغیرت سے کافر ہیں اور مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا ایک تو دیوبندیاں ہیں ایک یہ ہیں ایک وہ ہو رہے ہیں مجھے تو ان کا نام نہیں یاد آ رہا ان کا آج کل ادھر یو کے میں جو ہے نا وہ ایک چینل بھی آتا ہے کادیانی یہ تو کتے کادیانیوں سے ہی برے ہیں یہ تو ایسے کتے ہیں کہ اس کا کلمہ پڑھتے ہو اس پہ ایمان رکھتے ہو پھر اس کو جٹلاتے ہو تو تم لوگوں کو اتنا ہی نہیں تو تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو تم جب جاتے ہو میرے سرکار کے بارے میں کچھ فتوا آتے ہو وہ اپنی اپنی بخشش کا ذریعہ مانگو اور توبہ کرو جدھر بھی ہو جدھر بھی ہو بالکل شیعہ چینل بھی ہے رضی بھائی میں دیکھ رہا تھا اس دن وہ پاگل ہوئے ہیں ان لوگوں کو جو ہے نا وہ بھاگنے کا راستہ نہیں ملتا ان لوگوں کو عقل نہیں ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ مسلمان ہیں اور ہم چلے جائیں گے جنت میں ایسے جنتوں میں جانا نہیں ہونا اور تم ابو بکر صدیق کو جٹلاتے ہو جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے عمر فروخ کو جٹلاتے ہو عثمان غنی کو جٹلاتے ہو خالد بن ولید کو جٹلاتے ہو اور تم ان صحابہ کرام کو جٹلاتے ہو جن لوگوں کو تمہیں پتہ ہی نہیں ان لوگوں کو تو اسلام کے ان پتہ نہیں کیسے یہ لوگ مسلمان ہو گئے میری تو عقل اور سوچ سے باہر ہو چکے ہیں میں تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس انسان نے جس انسان نے چاہے وہ کوئی بھی آئے اس کے مصطفیٰ میں اپنی عمر گزاری وہ کچھ بھی نہیں وہ میں تو کہتا ہوں اسے دوزک بھی قبول نہیں کرے گی میرا ایمان یہاں تک ہے کہ دوزک اسے قبول نہیں کرے گی اس کے مصطفیٰ یار مجھے آپ سب بھائی ادھر ہو اللہ رب العزت نے کیا کیا میرا آج کی رات عشق کیا ہے اور کوئی اس عشق تک تو پہنچے اللہ نے عشق میں بلایا بھی کو اللہ نے عشق میں بلایا امراج تک کہ میں ہوں تیرے بنا رہ نہیں سکتا میں تین تکنا چاہنا وا انسان دے تین میں بشر بنایا میں میرے ابو میں تین تکنا چاہنا وا اتنے آ جا موسا جاتے ہیں موسا جاتے ہیں کوہ تور پہ اللہ کہتا ہے جوتیاں اتار کے آؤ یہ پاک جگہ تم مجھ سے ملنے آ رہے ہو کوئی مجھ سے ملنے آ رہے ہو کوئی باتیں نہیں کرنے آ رہے تو بیب جاتا ہے بیب اپنے نلانے مبارک اتارتا اللہ کہتا ہے جتیاں سمیت ہی اندر آ جا تو تیرے کو پڑتا ہے ایسا چیزاں کا وہ تر کولو پڑد تیری ہاتھ تنیا بنا پیارا تینو ہزار رہا وا سب کچھ تیرا تکم کر کی تکم کرنا چیز پتا نہیں اس رب نات جہاں بندہ اج تا بندہ بابی ہو بندی ہوئے جیڑا بھی نچدی ہوئی غلط نہیں جیڑا کہ میں آش کے نہیں میڈیا تو کتا چنگا تو کتا ہی چاہ لگتا گھر تھی چڑ دا پائی تارے تارے میری مل کے بڑی خوشی ہوئی ہے نہیں پتا سی گا میں ایک دن ویسے سڈنلی کھولا تو میں نے کہا یار دیکھوں تو صحیح میں نے آپ سب کے بارے میں دیکھا سنا اور میرا اللہ کی قسم میرا جو دل ہے نا اندر سے خوش ہو گیا میں کو میرے بھائی ہیں ابھی یار تم لوگ ابھی عاشق ہیں عاشق کو مار نہیں سکتا اللہ نے وہ بات ہی ختم کر دی الم نشرا اللہ کا صدر کا ودانا ان کا وزرک اللہ کا دارک وارافانہ لا کا ذکرک تم وابیو ہو اس لفظ کو جٹلا دو نا وارافانہ لکا کا میں تم لوگوں کا تم لوگوں کے پیچھے تمہارے ہر امام امام کے پیچھے نا امام لے آؤں گا جب تم اس آیت کو جتلا دو گے نا وارافان اللہ کا میں کہوں گا یار وابی سارے سچے ہیں ہم سارے پاگل ہیں یہی سچے ہیں وارافان لکا ذکرک تم جتنا اللہ کہتا تم سونے بے فکر رہے تیرا ذکر میں بلند کیتا ہے نا تمہارے ذکر کو میں نے میں آپ کے ذکر کو بلند کرتا ہوں کلو اللہ آج کا مطلب کیا ہے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اللہ کہتا ہے اگر یہ سوچو نا عشق کی باتیں اللہ کہتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ کہ تم مینو جاننا سونے تو میں کلا وا ہاں۔ اور کوئی دوجا بندہ نہیں ہے گا تو مینو جاننا میں کلا وا ہاں۔ کلو اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے کیوں نہیں کہا موسا کو کیوں نہیں کہا عیسا کو کیوں نہیں کہا آدم کو ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء کرام آئے ہیں کیوں نہیں کسی کو کہا کوئی حدیث کوئی ان کے پاس روایات کوئی کچھ ہے مجھے ثابت کر دے میں قسم اللہ کی کھا کے کہتا ہوں کہ میں اسی ٹائم میں ہٹ جاؤں گا اپنے اپنے مسلک سے میں اپنی گردن کٹوا دوں گا ان کے آگے لیکن یہ لوگ بیان ہی نہیں کرتے تھے یہ جھوٹے ہیں ان کے ان کے پاس اور کوئی بات نہیں ہوتی ہے وہ تو وہی بات لے کے بیٹھتے ہیں اے دن سراط المستقیم بھی آگے لکھا اللہ رب العزت نے کا نابودائن نہیں لکھا دکھا میں سیدھا راستہ وہ راستہ جن لوگوں پہ انعام پہ کن پہ ہوا ہے آپ سب بتاؤ ادھر انعام پہ کن پہ ہوا ہے میرے غوث پاک گیارہویں علی سرکار داتا مرشد خواجہ فرید خواجہ فرید الدین کشتی ان سب انعام ہوا ہے ان کے بارے میں ای کا کنا بدو یا کنستاً چودہ سو سال پہلے اللہ نے ان کے بارے میں تصدیقیں کی ہوئی ہیں یہ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ میرے آقا کے بارے میں وہ ان, انہوں اسلامی زالی کل کتاب نہیں پڑھی لا لارفی یہ کتاب ان کے لیے جن کے لیے دیہات ہے یہ تو دیہات عمر فروخ کے لیے دیہات تھی نا وہ تلوار لے کے گئے ہیں آپ سلم نے کہا ہے آیا ہے آپ ہی اپنے آپ ہی تلوار میں آنے پا دے گا وہ کہنا جن نے دیکھا تیری سورت نو منہ نکلیا واہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماں اجمل کا ماں احسن کا ماں اکمل کا کیوں مہر علی پیر مہر علی شاہ نے یہ الفاظ بیان کیے کیوں کیے یہ الفاظ ان لوگوں نے صرف ان چیزوں کے بارے میں پوچھے تو صحیح اللہ کی قسم میرے سامنے جب بھی کوئی آیا نا میں نے ان کو انگلش میں ان چیزوں جواب دیا میں کہا مجھے بیان کرو قرآن سے تم لوگ اب وہ بخاری شریف پہ آ جاتے ہو نا فٹافٹ مجھے قرآن حکیم سے بیان کر دو کہ میں جھوٹا میں تمہاری جوتیاں دو کے پی لوں گا مجھے اپنی اللہ کی ذات کی قسم ہے اور سرکار کی رحمت ہے کہ ہم جھوٹے نہیں ہیں اپنے مسلک پہ یہ آخری مسئلہ کا اگر دریویوں کا امام احمد رضا خال امام احمد رضا بریلوی کو یہ جھوٹے کہتے ہیں ان کو وغیرہ تھا ان کو جوتیاں مارنے والی ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ اسلام شروع کدھر سے ہوا ہے کدھر پہ ختم ہوا ہے آدم علیہ السلام ہمارے باپ سب پہ وہ سرکار کا واسطہ دے کے معافیاں مانگ رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں رب نان ظلم ثنا علم تک پھر لانا کہ یا اللہ میں نے اپنی جان سے ظلم ہے مگر اس نام کے صدقے مجھے معافی دے ٹھیک ہے بھائی آپ سب سدا خوش رہو آپ سب کو اللہ مدینے پاک کی حاضری نصیب کرے اور بھائی آج کے رسول کی غلامی میں مرنا اور اس کی غلامی میں جینا بھائی آپ سب پلیز میرے سرکار کی غلامی میں مرنا اگر ادھر سے ہٹے نا تو میں اتنا بتا دوں ان کو تو قسم اللہ کی ہم روزے میں سے سب دیکھیں گے دوزک بھی ان کو انشاءاللہ پناہ نہیں دے گی میرا ایمان اس بات پہ ختم ہے اور پلیز آپ سب میں اگر کوئی ادھر سے ادھر ہوا نا یار نہیں دلاؤ میں نے ایک میرے پاس ایک کسٹمر آ گیا وہ کہتا میرے گھر اولاد نہیں ہوتی بھائی یہ سچی بات ہے یہ میں کوئی جھوٹی بات نہیں کر رہا سچی بات کرنے لگا ہوں کہتا ہے میرے گھر اولاد نہیں ہوتی میں کہا جا یارویں کا ختم دلا اگر تیرے گھر اولاد نہ ہوئی تو تو تو کہیں ہے کسی بغیرت کا بچہ کٹر بھابی اللہ کی قسم چاہے کہتا ہوں وہ آیا چھ ماں بعد کہتا ہے کہ میری جو ہے نا بیوی پریگنٹ ہو گئی ہے یہ میں سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو میں کہا یارویں دلائی تھی کہتا میں نے گیارہ روپے کی نیاز دلائی تھی گیارہ پاؤنڈوں کی میں کہا اب بتا یہ اس کی بات ہے میں کوئی ولی اللہ نہیں میں تو دنیا کا نکما ترین آدمی مگر میرا ایمان ہے کہ یارویں ہے کوئی چیز میرا ایمان ہے یارویں کوئی چیز وہ میرے وہ یارویں ان کو بھی پتہ نہیں یارویں کیا چیز ہے وہ کہتے جس دن دن دن بنے اس دن دسواں تیرا ہاتھ یارویں سی ان کو یارمی کا دن بتا اچھا بھائی آپ سب خوش رہو سرکار کی آشکی میں جیو سرکار کی آشکی میں مرو پلیز میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے میرے ایمان پہ ثابت قدمی تا کرے اور جب مروں تو میرے لب پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ ہو انشاءاللہ اللہ آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم السلام علیکم شان بھائی کیا بات ہے بات جناب جناب کیا بات ہے شان بھائی پچھلے جناب دل خوش کرتا ہے جناب واہ جی واہ ٹھنڈ پاتی جناب بڑی صحیح گل جناب سیدا سا دینا کہ تھی جناب مطلب عاشق رسول سیدھی جناب عشق کی گل کرتے جناب کتاباں دے والے شالے مطلب جو آخی دینا پیور خالص عشق بعض لوگ کہ وہ جناب کتاب پڑھیا پھر گل نو کرتے کردے بعض جناب ہوں نے کہ وہ جڑا نا بس وہ دونوں ہی ہر چیز نو من لیں شان از شان جی جی بالکل جناب شان دی شان انہوں دی بڑی شان ہے جناب واہ جی واہ شان بھائی بڑا جناب سے دل خوش کرتا ہے تے ہوں جدو میری گڈی خراب ہوئی نا تو میں اتوں امریکہ تو جڑا نا لے کے انہوں آواں گا اتنے تے لوٹن وچ ٹھیک ٹھیک کرا تاکہ گڈی پھر تسی جدو ٹھیک کرنی نا پھر انہیں کدی نہیں خراب ہونی جی جی بالکل جناب اللہ نے شان عطا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جناب سنی مسلم بھائی بھی آ گئے نے روم دے وچ انہاں نوں اج پنجابی جڑا ہے وہ سکھا رہے ہیں سان بھائی بھی آ گئے جناب ہماری گڈی تو خراب ہے آپ لے جائیں شان بھائی کے پاس اپنی اپنی گڈیاں جو ہے سب شان بھائی کے پاس لے گئی جس دن کو بابی آئے تھے دس نا جی جی بالکل بالکل جناب بالکل بابی آئے تو اب آپ کے اس کو چپ دے دیں اس کو شان بھائی ہے نا تو چھڑنا بھی رہا بولو ان شاء اللہ تعالیٰ سنو مسلم بھائی آئیں گے نا مائک لیں گے آپ مسلم بھائی جی جی جی لکڑ مار مار کے نہیں مارکیٹ کوئی معافی نہیں بالکل جی بالکل کوئی قبول نہیں کرنے جنم مارکیٹ آؤ جا تو ساڑا میں ساڑا ساڑ کے جناب چڈنا ہی نہیں فکر نہ کرو یہ گستاخی کردے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا انہوں لگ پتے جان دے شان بھائی انہوں دیا نا اڈیاں بھی جان دیا وہ حبیب پیارا تو اللہ حضرت نے کیا پیاری بات کہی ہے نا کہ وہ حبیب پیارا تو عمر بر کر سہ وجود ہی سر بسر ارے تجھے کھائے تپے سکر تیرے دل میں کس سے بخار ہے کہ آپ فرما دینے کہ وہ نبی پیارے وہ ساری عمر جڑا ہے وہ مطلب امت یعنی غم تے بابی جو ہے وہ تجھے کھائے تپے سکر شکر ہے وہ دی ایک مطلب امین بابی کا نام ہے کہنے نے تمہیں کھائے تپے سکر تمہیں سکر کی جو ہے وہ گرمی تمہیں کھائے لانتی تمہارے دل میں کس سے بخار ہے کہ تمہارے دل میں جو ہے وہ کس کی نفرت ہے لانتی تو اس نبی کی جو ساری زندگی جو ہے وہ امت کے غم میں جناب رو رو کے دعائیں مانگ مانگ کے اور تو انہیں سے جو ہے وہ دشمنی لے کے بیٹھا ہوا ہے تو یہ بات ہے جناب تو السلام علیکم سری پلیز اگر کوئی بابڑا آیا نا تو صرف ایک, چیز پوچھنی ہے ان کو کوئی تاڈے ورگا ہے گا غازی لم دین شہید ورگا اس کتے ملون نے ایک کتاب لکھی سی ٹھیک ہے غازی لمدین شہید انہوں قتل کرن گئے سن بڑے بڑے گئے لیکن نہیں پہنچ سکے غازی الدین چیتر خان سی قتل کرن گیا ٹھیک ہے اتنی زبردست ہوتی تھی انتہا سے زیادہ مگر جب آپ اندر گئے ہیں کسی کو نظر ہی نہیں آئے آپ نے اسے چھری ماری ہے ایک دفعہ ماری مار مور کے پھر واپس آئے کہتے ہیں کہ شاید نہ مرا ہو پھر مارا اریسٹ ہو گئے اس کے بعد قائد اعظم نے کہا سے تم ایک دفعہ میرے کان میں کہہ دو کہ تم نے قتل نہیں کیا غازی الدین چیف کیا کہتا ہے کہتا جو چیزیں مجھے مل رہی ہیں تو وہ تو مجھے مل گئی ہیں میں کہ نے قتل نہیں کیا میں تو ایک ایک ایک سو بار کا ہزار بار میں کہوں گا کہ میں نے قتل کیا یہ عشق تھا وہ تو کافروں کو نظر ہی نہیں آیا عشق وہ ان سے صرف کرو یہ لوگ کہتے ہیں علامہ اقبال جو ہے وہ گستاخ تھا یہ ہے وہ وہ ہے آج آج سارے بھی دیوبندی تمام تترن بترن جب ان کا جب اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہیں حضرت علامہ اقبال کے شعروں سے کرتے ہیں وہ اب تمہیں اقبال نہیں وہ خراب نظر آتا تم تو کہتے اقبال بندہ صحیح نہیں تو تمہیں اب حضرت اقبال علامہ اقبال نظر نہیں آتا اب ویسے تم مجھے یہ چیزیں بتاؤ تم لوگ پتہ نہیں چیز ان کو کلمہ کس نے پڑھا دیا مجھے تو ان کے استاد کی سمجھ نہیں آتی یہ کہتے ہیں سرکار دو علیہ وسلم بشر تھے اور جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے نا تو سامنے تو ابو جہل بیٹھا ہوا تھا سامنے ابو لہب بیٹھا ہوا تھا کہ میرے آقا ایسے بشر تھے اور تم لوگ کتے ہو سارے آپ نے کہا میں بشر ہوں لیکن ان میں سے نہیں قرآن کی ان کی پہلے آئے تو تفسیر میں تو جاؤ پھر آ کے ہم سے بات کرو کہ سرکار بشر تھے کل اس کی تفسیر میں جاؤ آپ نے کہا بشر ہوں مگر تم جیسا نہیں اس کی تفسیر میں تو کبھی جاؤ تم سیدھے ہی آگے سارے تھے دوالے رہنے دوالے رہے ہوئے ان کو نا رضوان رہی اور آپ سب پلیز آیا کرے نا کل ایک آیا ہوا تھا میں سن رہا تھا اس کو وہ جب آپ ٹکنوں کی بات کر رہے تھے ان کو تو شلوارا ہی نے تین کی پتا ہے اسلام دا تیرے تھلے پانی لگا ہے تجھے ویسے ہی ڈر نہیں شلوارا پہلے ٹونگ نے داڑی لمبیاں نے تو پتا نہیں کل آپ لوگ سب بات کر رہے وہ ٹکنوں کی میں سن رہا تھا میری دوسری آئی ڈی پہ میں آن لائن ہوا میں سن رہا تھا وہ تو وہ شروع ہوا تھا اور تھوڑی دیر بعد بھاگ گیا تھا میرا پہلے دل کیا اس کو یہ جب باتیں کروں میں اس کو روکوں اور اسے پوچھے تجھے یہ کس نے کا تخنے ہونے چاہیے اور موٹے سے موٹا نہیں جڑنا چاہیے موٹے سے موٹا جڑنا نماز ہے کہ صفوں میں خلا موٹے سے موٹا جڑنے سے ختم ہوتا ہے تخنے جڑنے سے ختم نہیں ہوتا اور آپ نے کل صحیح بات کی تھی کہ تخنے جوڑے تو پھر موٹے سے موٹے کا جو ہے نا وہ خلا رہ جاتا ہے سوامی میں بڑی خوشی ہوئی آپ نے اس کو تابڑ توڑ حملے پہ جواب دیا ان کو تو عقل ہے ہی نہیں وہ ایک کرے نا تو کوئی بات نہیں ان کو چپ کر کے چلا جا تیرا اسلام تے دین کوئی تعلق نہیں تو پاویں کلمہ پڑھ تے تے پاویں مینوں ایت مبارکہ سنا پاویں مینوں بخاری شریف سنا اپنے پیو دی لکھی ہوئی مینوں تو کہنا میں قرآن تو تو تے تے قرآن قرآن میں تفسیر دے دینا اس نماز دا اگر ذکر کرو تے تانوں نماز بارے بھی نہیں پتہ صحیح طرح ٹھیک ہے نا انہوں نے صرف ایک گل نماز بارے بھی نہیں صحیح پتا قرآن بار قرآن بارے بھی آ رہے جھوٹے ہو بخاری شریف تے تدیس فٹافٹ نس کے نکل جاندے ہو تو انہوں نے کہا قرآن حکیم پہ آ کے تہن ایک سو ایک دفعہ سڈے علما اکرام نے سڈے ایک سو اللہ نے سارے میرے علما اکرام نو میری عمر بھی لا دے تمام علما اکرام نو ہمارے علما اکرام نے ایک سو ایک دفعہ ان کو تصدیق کر کے دیا ہے سورہ رحمان سے الحمد شریف سے علی اسلام مین سے سورہ بکرا سے سورہ تاہا سے ان لوگوں کو تو ویسے ہی عقل نہیں ہے تو ان کے ساتھ نہ بات ہی نہ کیا وہ آیا کریں نا تو اسے سیدھا ہی کہا کرو نہ چھپ کر کے اس طرح بھی گالا سانو کرتے ہیں یاد میں کہ ٹنڈ کر رہا وا اس طرح گرم ہو جاتا ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸਿਰ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਢਿੱਡ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪਾੜੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਇਆ ਕਰਨ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਈਜ਼ੀ ਭਾਈ ਪਲੀਜ਼ ਓਕੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਓ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ